جو بھی اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول کی فرما برداری کریں خوف الہی رکھیں اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں وہی نجات پانے والے ہیں